ابو سلمہ اور محمد بن عبد الرحمن بن صوبان کا بیان ہے کہ سلمان بن سخر انصاری رضی اللہ عنہ نے جو بنی بیازا کے ایک فرد ہیں اپنی بیوی کو اپنے اوپر مکمل ماہ رمضان تک اپنی ماں کی پشت کی طرح حرام قرار دے دیا تو جب آدھا رمضان گزر گیا تو ایک رات وہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ایک غلام آزاد کر دو انہوں نے کہا مجھے یہ میسر نہیں آپ نے فرمایا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو انہوں نے کہا میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاؤ انہوں نے کہا میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا بن امر سے فرمایا اسے یہ کھجوروں کا ٹوکرا دے دو تاکہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے عرق ایک پیمانہ ہے جس میں پندرہ سا یا سولہ سا غلہ آتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو یہ حدیث صحیح ہے